اسی اعتراض سے ملتا جلتا ایک اور اعتراض ملاحظہ ہو مولوی عمر صاحب لکھتے ہیں تقویت الایمان صفحہ نمبر سولہ اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے قرآن کریم سور منافقون آیت نمبر اٹھائیس وللہ عزت ولی رسول ہی ولن ولاکن و نظا عدم اور اس واسطے اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے واسطے اور مؤمنین کے واسطے اور لیکن منافق نہیں جانتے اصل عبارت اوپر کی نقل کی ہے آیا پھر اپنی طرف سے نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے مولوی عمر نے اب اس آیت کو کس پر چسپاں کریں گے ذرا آگے دیکھ لیں دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک بقانونی مذکورہ غین اسلام یہ ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اور بڑے چھوٹے کی شرح تقویت الایمان صفحہ نمبر اڑسٹھ پر اولیاء و انبیاء سے تعبیر کی ہے اور وہاں بڑے بھائی کا مرتبہ دیا اور یہاں تمام انبیاء و اولیاء کو شمار سے بھی زیادہ ذلیل کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقیاس حنفیت صفحہ دو سو پانچ یعنی دو جگہ کی مختلف عبارتوں کو جوڑ کر اس سے یہ نتیجہ نکالا اور پھر ولاکن المرافقین لا یعلمون کا مصداق ان لوگوں کو ٹھہرایا کہ جن کی ساری زندگی قال اللہ وقال الرسول اور کفار سے جہاد میں گزری اور ان کا خاتمہ شہادت پر ہوا یہ سمجھ میں آ جواب اول تقویت ایمان کی پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں پھر جواب پر غور فرمائیں گے قال اللہ تعالی و اس قالق البن ہی وہ ہو یا عیزو یا بنعی عداۃ الشرق اللہ ان نشر کا لز و اور فرمایا اللہ تعالی نے سورہ لقمان میں جب کہا لقمان نے علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور نصیحت کرتا تھا اس کو کہ اے بیٹے میرے مت شریک بنا اللہ کا بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے فائدہ یعنی اللہ نے لقمان علیہ السلام کو عقل مندی دی تھی سو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا اور جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دے دیا تو بڑے سے بڑے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دے دیا جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر رکھ دیجیے اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ ہے پوری عبارت بات چل رہی ہے شر کی اور شر کے بارے میں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ توحید خالص یہ اللہ کا حق ہے تو اس میں کسی اور کو شریک کر دینا یہ اللہ کا حق کسی دوسرے کو دینا ہے اور دوسرے کی حیثیت اللہ کے سامنے چمار سے بھی کم ہے یہ ایک عمومی بات ہے اب اس عبارت میں یہ تقویت الایمان سے چھبیس پر ہے یہ عبارت اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب شہید علیہ الرحمن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو حق خالص پروردگار کا ہے وہ توحید و عبادت ہے اور خالق کا وہ مخصوص حق کسی اور کو دے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ بادشاہ کا تاج چمار کے سر پر رکھ دیا جائے کون نہیں جانتا کہ یہ بے حد ناانصافی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بڑی بے انصافی ہے ان نشر کا ظلم عظیم اس عبارت سے مقصود شرک کی قباحت اور برائی ہے نہ کہ بزرگوں کی حقارت اور توحید کیونکہ جس طرح بادشاہ کے سامنے چمار کس بے بس مجبور لاچار کمزور اور ضعیف ہے اس سے کہیں زیادہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بے طاقت اور ضعیف و کمزور ہے لفظی ذلیل سے مولوی عمر صاحب نے بضاء میں خود معاذ اللہ تعالی کمینہ اور بے عزت بے عزت مراد دی ہے اور پھر اس کے سلسلے میں قرآن کی آیتی کریمہ پیش کی ہے یہ ان کی انتہائی اخلاقی پستی ہے قرآن کریم میں آتا ہے خود قد انسان و ضعیفہ یعنی تمام انسان ضعیف عاجز اور کمزور پیدا کیے گئے ہیں اور بدر کے مقام پر جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمان کر رہے تھے ان سب پر اللہ تعالی اپنا انعام و احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ولاقد نثر اللہ بے وانتم اذلہ اور البتہ اللہ تعالی نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی اور تم ذلیل یعنی ضعیف و کمزور اور بے سر و سامان تھے اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ذلیل کے معنی کمینہ اور حقیر ہی کے نہیں ہوتے جیسا کہ اہل بدعت نے یہ سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کے معنی ضعیف کمزور اور بے سر و سامان کے بھی ہوتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بھی یہی مراد ہے پہلے تفصیل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اپنی عبارات کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کا سردار تسلیم کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے بڑھ کر پیش ہوا اور محبوب مطلق ماننا چاہیے علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے چوڑا اور چمار آخر انسان ہے کیا ہے ہے آخر انسان شرف آدمیت اور رتب انسانیت تو اس کو بہرحال حاصل ہے ہی بڑے بڑے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص و احسان کا تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ اور بھی فرمایا ہے آخر ان پر کیا فتویٰ لگے گا دو شہارتیں ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک شیخ کامل شہاب الدین عمر ابن محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن چھ سو بتیس ہجری یعنی سہروردی سلسلہ انہی سے چلا ہے حدیث پاک کے حوالے سے لکھتے ہیں وبد غنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث الحقال المرء حتى يكون الناس عنده كالأباعر عوارف المعارف احیاء العلوم جن نمبر چار صفحہ تین سو ساٹھ اور تین سو اکسٹھ مطبوع مصر یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوگ اس کے نزدیک مینگنیوں کے برابر ہو جائیں اور مینگنی کس کو کہتے ہیں لیجیے صاحب سلسلے بزرگ نے کیا بات نقل کر ڈالی کہ ایمان ہی کسی کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یقین نہ کر لے کہ تمام انسان نفع و ضرر کے مالک نہ ہونے میں میمنیوں کی طرح ہیں اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی نہ سمجھے اور اسی پر ایمان و یقین رکھے نمبر دو حضرت خواجہ نظام الدین اودیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفع اٹھارہ ربیع وسانی سن سال سو پچیس ہجری کے ملفوظات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمانی کسے تمام نشوت تا ہم خلق نزد او ای چنی نمائن کے پش کے شتر فوائد الفوائد صفحہ نمبر اکسٹھ کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو تمام مخلوق ایسی نہ دکھائی دے جیسے اونٹ کی میونی چوڑا اور شمار تو آخر انسان ہے چوڑا اور شمار تو آخر انسان ہے اور اس کی وجہ سے شاہ اسماعیل شہید گستاخ ٹھہرے اور کافر ہو گئے تو یہ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ نظام الدین اودیا تو ان سے بڑے اکفر ہو گئے یہ تو اکستخ ہو گئے بڑے گستاخ ہو گئے یہ تو تمام انسان جمع کسی کا استعمال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مینگنیوں کے برابر ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا فتو ہے کہتے ہیں کہ چوڑا اور شمار تو آخر انسان ہے یہاں بات ہی کچھ اور نکل آئی کہ ایمان ہی کسی کا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری مخلوق اس کے نزدیک ان کی مینگنی کے برابر نہ ہو اب بریلوی حضرات ہی عزروی انصاف و دیانت بشرطے کہ ان کے پاس یہ دولت ہو یہ فتویٰ دیں کہ ہم ان دو بزرگوں کو کیا سمجھیں مسلمان یا کافر محب انبیاء کرام و اعظم علیہ وسلاۃ وسلام یا توہین کنندہ کیونکہ انہوں نے تمام مخلوق کو اللہ کے سامنے اون کی مینگنی سے تعبیر کیا ہے جو بات ان میں صحیح اور سہل ہو اس کو قبول کریں من یم کی ای مکن آکن مسلحت بھی وقار جن یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو اور وہ کرو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مسلحت کو دیکھ کر جو کام آسان ہو وہ کرو دعا ہے کہ پروردگار بدعت کو انصاف دیانت اور فہم و خدا خوفی کی دولت سے نوازے یہ تمام جھگڑے ہی تعصب غلو اور شیکم پروری پیٹ پوجا سوئم شریف جمعراتی شریف گیارہویں شریف رسم قل شریف چہدم شریف بارہویں شریف تمام غنڈہ ٹیکس بالفاظی دیگر تمام گنڈا ٹیکس اور شکم پروری کے پیداوار ہے ورنہ علم و دیانت کی موجودگی میں سب اختلاف رفع ہو سکتے ہیں تقویت الایمان کی کچھ اور عبارات بھی ایسی ہیں جن کو اہل بدت حضرات نے حق سے تنفر دلانے کے لیے خوب اچھالتے اور اپنا عضو سیدھا کرتے رہتے ہیں مگر اہم اور بنیادی عبارتیں ہم نے عارض کر دی ہیں سمجھداروں کے لیے ان میں خاصی عبرت ہے اور بصیرت کا سامان موجود ہے نہ ماننے والے کے لیے دفتر کے دفتر بھی بیکار ہیں